ایک زوردار ٹکر نے اسے سڑک کے ایک جانب لڑکا دیا ولید کی گاڑی زن سے آگے بڑھ گئی وہ اوندھے منہ نیچے گری تھی دایا دایاں پاؤں بہت زور سے سیڑھیوں سے ٹکرایا تھا وہ شاید سیڑھیوں پہ گر گئی تھی پورا دماغ جیسے لمحے بھر کو شلسا ہو گیا تھا امی وہ درد سے کراہی ہونٹ اور تھوڑی پہ جلن سی ہو رہی تھی بدکت اس نے سیدھا ہونا چاہا ساتھ ہی نقاب کھینچ کر اتارا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون نکل رہا تھا ہر ہاں ابا جی کوئی دور کہیں اسے پکار رہا تھا اپنا دکھتا سر سہلاتے ہوئے وہ بمشکل اٹھ بیٹھی ولید نے اسے گاڑی تلے دے دیا تھا کیا مگر وہ ٹکر کھا کر سڑک کی ایک طرف گر گئی تھی سو بچی رہی اسے کندھے پہ شدید درد محسوس ہو رہا تھا کسی نے شاید اسے کندھے سے پکڑ کر دائیں جانب دھکا دیا تھا دھیرے دھیرے بیدار ہوتے حواسوں کے ساتھ اس نے گردن موڑی زفر دور سے بھاگتا آ رہا تھا ولید کی گاڑی کہیں نہیں تھی پارکنگ ایریا میں چھا رہا تھا اور تب اس کی نگاہ روش پہ پڑی جہاں سے ابھی ابھی ولید کی گاڑی گزری تھی صرف ایک لمحہ لگا اس کے دماغ کو سامنے نظر آتے منظر کو سمجھنے میں اور دوسرے ہی پل اس کی ساری توانائی جیسے واپس آ گئی وہ بدہواس سی ہو کر اٹھی تائی ابا قدرے لنگڑا کر چلتی وہ ان تک پہنچی وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے ان کو چوٹ کس طرح سے لگی تھی وہ نہیں جانتی تھی مگر ان کا سر پھٹ گیا تھا اور پیشانی سے سرخ خون ابل رہا تھا وہ نیم وہاں آنکھوں سے کرا رہے تھے تایا تایا ابا وہ وحشت سے انہیں جھنجھوڑنے لگی زفر دوڑتے قدموں سے اس تک آیا بڑے صاحب یا اللہ وہ آپ کو پکار رہے تھے آپ سن ہی نہیں رہی تھی اس نے پریشانی سے حیا کو دیکھا پھر گڑبڑا کر چہرہ نیچے کر لیا ان کو گاڑی سے ٹکر لگی ہے ظفر او خدایا وہ مجھے بچاتے بچاتے شدت جذبات سے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی اپنے ہاتھ اس نے تائے ابا کے ماتھے سے ابلتے خون پہ دبا کر رکھا تو لمحوں میں ہاتھ گیلے سرخ ہو گئے تایا بند ہوتی آنکھوں سے نقاہت سے سانس لے رہے تھے وہ آپ کو آواز دے رہے تھے آپ آگے سے نہیں ہٹی تو وہ ظفر اسے پیش آنے والا واقعہ بتا رہا تھا مگر اس وقت یہ سب غیر ضروری تھا بمشکل اس نے حواس مشتمع کر کے سوچنا چاہا کہ سب سے پہلے اسے کیا کرنا چاہیے ان کا ان کا خون بہ رہا ہے فرسٹ ایڈ باکس بھی نہیں ہے کیا کروں اس نے پریشانی سے کہتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا ظفر اس سے بھی زیادہ حواس باختہ لگ رہا تھا آفس بلڈنگ بھی بند ہو گئی تھی نہ ہوتی تب بھی یہ جگہ بلڈنگ کی پشت پہ تھی آس پاس کوئی نہیں تھا جسے مدد کے لیے بلا پاتی جاؤ دیکھو گاڑی میں کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ پہلے ان کا خون روکنا ہے پھر ہسپتال لے چلتے ہیں پتہ نہیں جی آپ کی گاڑی ہے کدھر رکھا ہوگا آپ نے وہ دیکھ کر واپس آیا اور شدید بدہواسی کے عالم میں بھی اپنے قدموں کو دیکھتے ہوئے بتایا او خدایا میں کیا کروں اس نے گردن ادھر ادھر گھمائی اس کا سیاہ پرس سیڑھیوں کے قریب گرا پڑا تھا ظفر اس نے پکارا مگر وہ نیچے دیکھتا رہا ظفر میری بات سنو وہ دبی دبی چلائی پہلے تو اسی منہ تے ڈھکو وہ ہکلا گیا تھا میری بات سنو جاؤ میرا پرس اٹھا کر لاؤ کہنے کے ساتھ ہی ظفر اٹھا اور بھاگ کر اس کا پرس لے آیا پرس میں کچھ بھی ایسا نہ تھا تایا کے سانس کی ہلکی ہوتی آوازیں دے ویسی ہی سنائی دے رہی تھی خدایا وہ کیا کرے زخم شاید بہت بڑا نہ تھا مگر بڑھاپے کو پہنچتی عمر میں یوں گرنا بہت تشویشناک تھا تایا ابا پلیز آنکھیں کھولیں ہم آپ کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں مگر پلیز آنکھیں کھولیں تایا فرقان نے ذرا کی ذرا آنکھیں کھولی اور سر کے اسبات سے بتانا چاہا کہ وہ ٹھیک ہیں پھر آنکھیں بند کر دیں وہ ان کا ابلتا خون کیسے روکے ابایا کرنے والی لڑکیوں کی اکثریت کی طرح وہ ابایا کے نیچے دوپٹہ نہیں لیتی تھی سو کچھ بھی نہیں تھا کہ تایا کے زخم پہ رکھتی مگر نہیں اس نے تایا کے ماتھے سے ہاتھ ہٹایا اپنی اسٹول کی پن کھینچی اور اسے سر سے اتارا کیچر میں جکڑے بالوں کا جھوڑا ڈھیلا ہو کر گردن کی پشت پہ آ گرا چہرے کے گرد سے لٹے نکل کر اطراف میں جھولنے لگی تایا نے نیم وا آنکھوں سے اسے دیکھا اس نے سیاہ کپڑے کو جلدی جلدی گول مول لپیٹ کر ان کے ماتھے کے زخم پر دبا کر رکھا تایا نے کرب سے آنکھیں بند کر لی ظفر گاڑی ادھر لے آؤ ان کو جلدی ہسپتال لے چلتے ہیں اس نے ایک ہاتھ سے تایا کے زخم کو کپڑے سے دبائے سر اٹھا کر زفر کو دیکھا وہ ہکا بکا سا اسے دیکھ رہا تھا گاڑی ادھر لے کر کر آؤ وہ وہ غصے سے سے زور چلائی اسپرنگ کی طرح اچھل کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بھاگا چند ہی لمحوں بعد وہ دونوں تایا کو سہارا دے کر کار میں ڈال رہے تھے فروخ کہاں ہے کیا وہ گھر پہ تھا کار میں بیٹھے ہوئے اسے تایا کے دوسرے نمبر کے بیٹے کا خیال آیا جو ہاؤس جاب کر رہا تھا نہیں جی فاروق بھائی کی آج کال تھی وہ ہسپتال میں ہیں ظفر نے گار سٹارٹ کرتے ہوئے بے چینی سے بیک ویو میرر میں اس کو دیکھا ٹھیک ہے ہسپتال لے چلو جلدی کرو وہ پچھلی سیٹ پہ تائے کے ساتھ بیٹھی ابھی تک ان کے زخم کو کپڑے سے دبائے ہوئے تھی مگر باجی آپ ایسے کیسے جائیں گی ظفر کو تایا سے زیادہ اس کی فکر تھی اف ہو جو کہا ہے وہ کرو تیز چلاؤ گاڑی ظفر چپ ہو گیا مگر وہ بے حد غیر آرام دہ تھا چند ہی من بعد اس نے کار گھر کے گیٹ کے سامنے روکی ہائے نے چوک کر اسے دیکھا گھر ہسپتال کے راستے میں ہی تھا مگر انہیں وہاں رکنا نہیں تھا ایک منٹ بازی میں آیا ظفر وہ اچھمبے سے آوازیں دیتی رہ گئی مگر وہ گیٹ کے اندر جا چکا تھا پورا منٹ بھی نہیں گزرا جب وہ دوڑتا ہوا واپس آیا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا دروازہ بند کیا ایک دوپٹہ اس کی طرف اچھالا اور کار اسٹارٹ کر دی اوہ اس نے جیسے تھک کر نفی میں سر ہلایا پھر تہ شدہ سفید دوپٹہ کھولا اور لپیٹ کر سر پہ لے لیا وہ سائمہ تائی کا دوپٹہ تھا وہ پہچانتی تھی تایا نیم وہاں آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے اتنا وقت دوپٹہ لانے میں ضائع کر دیا تم نے خیر تھی ظفر میں ایسے ہی چلی جاتی جواب میں ظفر نے ہولے سے سر جھٹکا دو خاندانوں میں جھگڑا ڈال کر ابھیا باجی کہتی ہیں کہ میں ایسے ہی چلی جاتی زیر لب وہ خفگی سے تھا اسے ایک دم زور سے آئی مگر بمشکل وہ وہ دبا گئی اس بدتمیز کو تو بعد میں پوچھے گی فروخ ہسپتال میں ہی تھا تایا کو فوری طور پہ داخل کر لیا گیا انہیں کار سے ٹکر نہیں لگی تھی بس اسے آگے دھکیلتے وہ خود بھی توازن برقرار نہیں رکھ پائے تھے معمر آدمی کے لیے گرنا ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے مگر فروخ کا کہنا تھا کہ اتنی تشویش کی کوئی بات نہیں معمولی چوٹیں ہیں ٹھیک ہو جائیں گی ایک تو پتہ نہیں ان ڈاکٹرز کو اتنے بڑے پیمانے پر چیر پھاڑ کرنے کے بعد بھی اچھے خاصے زخم بھی معمولی کیوں لگتے ہیں گھر فون مت کرنا بھی سب خواہ پریشان ہو جائیں گے ویسے بھی ٹانکے لگوا کر ان کو گھر لے کے جائیں گے اور تمہیں چوٹ تو نہیں آئی اسے تایا ابا کی حالت کے بارے میں بتانے کے بعد مڑنے لگا تو ایک دم جیسے اسے خیال آیا نہیں میں ٹھیک ہوں تھینک یو اس نے نہیں بتایا کہ اس کا دایا گھٹنا اور پاؤں دکھ رہا ہے وہ جہان سکندر کی بیوی تھی اتنے معمولی زخموں کو لے کر کیوں پریشان ہوتی جہان پتہ نہیں وہ کہاں تھا اس نے کب بتایا کہ وہ کدھر جا رہا ہے اس کا ذہن پھر اس نہج پہ بھٹکنے لگا تبھی فروخ نے کہا تم ظفر کے ساتھ گھر چلی جاؤ ابا خیریت سے ہیں اس نے شائستگی سے پیشکش کی تھی ایک زمانے میں وہ سائمت آئی کے بقول اس کو پسند کرتا تھا مگر جب سے وہ ترکی سے آئی تھی اس کے پردے کے باعث یا پھر جہان کی آمد سے وہ محتاط ہو گیا تھا میں تایا کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں میں تم لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گی فروخت گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا ابا کو اس نے وہیں سے کال کر کے اطلاع دے دی تھی یہ بھی کہہ دیا کہ ابھی کسی کو مت بتائیں ذیشان انکل ابا کے ساتھ ہی گھر پہ تھے انہوں نے ابا کو بتایا تھا کہ صبح حیا آفس آئی تھی مگر جلدی واپس چلی گئی اس نے بے اختیار ماتھے کو چوا کیا وہ آج کا ہی دن تھا یوں لگتا تھا کہ اس بات کو صدیاں بیت گئی ہیں اوہ ان سے معذرت کر لیں مجھے کچھ کام یاد آ گیا تھا پھر اس نے ان دونوں کو ولید کے متعلق بتایا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی اقدام قتل تھا اور زر میں فرقان اصغر بھی آئے تھے ابا کا غم و غصے سے برا حال تھا اس نے انہیں خود آنے اور گھر میں کسی کو بھی بتانے سے منع کر دیا کہ وہ لوگ بس واپس آ ہی رہے تھے رات ابھی زیادہ گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ فروخ اور ظفر کے ساتھ تایا ابا کو لے کر گھر پہنچے تایا چل سکتے تھے مگر سہارا لے کر ایک طرف سے ان کو فروخ نے سہارا دے رکھا تھا دوسری طرف سے حیا نے ان کا بازو تھام رکھا تھا گھر کے داخلی دروازے پہ وہ بے اختیار رکی تھی ایک دم سے بہت کچھ یاد آیا تھا وہ تو اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تھی چلو حیا میں زیادہ دیر یہاں کھڑا رہ نہیں سکتا تایا نے بھری آواز میں اسے جیسے اکتا کر ڈانٹا تھا اس آنکھوں میں بہت سا پانی جمع ہونے لگا بمشکل جی کہہ کر وہ ان کے ہمراہ چوکٹ کے اندر آئی لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد چونک کر کھڑے ہوئے اس نے سیاہ ابایا پہ سفید ستاروں والے دوپٹے سے ترچھا سا نقاب لے رکھا تھا ایک بور رات تھی جب اسی جگہ سے تایا نے اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے نکالا تھا اور ایک آج کی رات تھی جب وہ اس حالت میں اس گھر میں داخل ہوئی تھی کہ اس کا ہاتھ تایا نے پکڑ رکھا تھا تایا کا بیٹا ان کے ساتھ تھا اور اس نے جس دوپٹے سے نقاب لے رکھا تھا وہ سائمہ تائی کا ہی تھا کیا ہوا فاروق سائمہ تائی سونیا بھابھی ارم سب پریشانی سے دوڑے چلے آئے فاروق سب کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا وہ بس خاموشی سے تایا کو سہارا دے کر ان کے کمرے تک لانے میں مدد دے رہی تھی ابا نے بیٹ پہ لیٹنے تک اس کا ہاتھ تھامے رکھا سارے گھر والے پریشان اور متاثر سے ان کے گرد جمع ہو چکے تھے تایا لیٹ گئے تو اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور ان کا تکیہ درست کیا کیسے ہوا یہ سب سائمہ تائی پریشانی سے پوچھ رہی تھی ولید لغاری نے ہمیں کار سے ٹکر مار دی تھی اور وہ بھی جان بوجھ کر کون ولید لغاری ارم ذرا حیرت سے چوکی کمپنی میں ہمارا شیئر ہولڈر ہے عمیر لغاری کا بیٹا تایا کی گردن تلے تکیے رکھتے وہ سب کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی چونکہ وہ اس کمرے میں تھی اس لیے فرخ خود ہی وہاں سے چلا گیا تھا حیا پانی سب کو چھوڑ کر انہوں نے اسے مخاطب کیا وہ تیزی سے باہر نکلی کچن میں آ کے پہلے خود پانی پیا پھر ان کے لیے پانی لے آئی بیٹا تمہاری شال انہوں نے گلاس لیتے ہوئے نقاہت زدہ لہجے میں ایک لفظی استفسار کیا شال سے مراد اس کی اسٹول تھی اس نے سمجھ کر اسبات میں سر ہلا دیا وہ میں نے رکھ لیے ابا استعمال کے لیے نئی اسٹال لے لوں گی مگر اسے اپنے پاس رکھوں گی پھر وہ نام آنکھوں سے مسکرائی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر وہیں ان کے پاس بیٹھے ہوئے بولی میں اس اسٹال کو کبھی نہیں دوں گی تایا ابا اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے بہت قیمتی ہے تایا ابا نے ہلکے سے مسکرا کر سر کو اسبات میں سرا سی جنبش دی اور آنکھیں مون لیں سالمہ تائی حق دک ان کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی جو حیا نے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا ان کے شاید سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے اور خود شاید ساری زندگی اس لمحے کی اس قیمتی لمحے کی وضاحت کسی کو نہیں دے سکتی تھی جو خاموشی سے آیا اور تھوڑے سے خون کا اخراج لے کر اسے اس کا بہت کچھ لوٹا گیا خون جو واقعی پانی سے گاڑا ہوتا ہے تایا سو گئے تھے پھپو سلیمان صاحب اور فاطمہ تائی ابھی وہیں بیٹھی تھی ان سب کو زفر فوراً بلا لایا تھا سائمہ تائی داور بھائی سونیا بلکہ پورا گھر ہی جاگ رہا تھا سب تائے کے لیے پریشان تھے ابا کا غصے سے برا حال تھا وہ اب ہر ممکن طور پہ ولید کو گرفتار کروانا چاہتے تھے اور اس کے لیے کوششیں بھی کر رہے تھے وہ اب تھک گئی تھی سو وہاں سے اٹھ آئی کچن سے گزرتے اس نے دیکھا زفر چائے کے برتن دھو رہا تھا اسے ہاتھ دیکھ کر اس نے مزید سر جھکا لیا سنو ظفر وہ باہر جانے سے قبل ایک لمحے کو رکی ظفر نے سر جھکائے ہوئے جی باجی کہا جیسے وہ آج اسے دیکھ لینے پہ ابھی تک شرمندہ تھا ایک چیز ہوتی ہے جسے ایمرجنسی سچویشن کہتے ہیں اور یقین کرو ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی سچویشن کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اس کی شریعت بھلے کتنی بھی سخت ہے مگر اندھی نہیں ہے ظفر نے سمجھنے اور نہ سمجھنے کے مابین سر اسبات میں ہلا دیا کمرے میں واپس آتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور پرس سے فلیش نکالی لیپ ٹاپ آن کر کے گھٹنوں پہ رکھا وہ بیٹ کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی کمرے میں روشنی مدھم تھی سو اسکرین اس کے چہرے کو بھی چمکا رہی تھی اس نے ویڈیو وہیں سے شروع کی جہاں سے چھوڑی تھی ایک دو تین پھر کتنی ہی دفعہ اس نے بار بار وہ فلم دیکھی فجر کی آزان ہوئی تو جیسے وہ اس کے حصار سے نکلی اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگ چکا تھا بار بار ایک ہی بات کہ وہ اس کا کتنا خیال رکھا کرتا تھا وہ کیوں کبھی یہ جان نہ سکی کہ نرم لہجے والا میجر احمد ہی جہان ہے بس ایک دفعہ جب وہ دونوں چاندی کے مجسموں کی طرح جھیل کے کنارے بیٹھے تھے تب جس طرح جہان نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا اسے کچھ یاد آیا تھا میجر احمد کا انداز آواز بے حد مختلف سہی مگر اس وقت اسے دونوں کا انداز بالکل ایک سا لگا تھا پھر بھی وہ نہ جان سکی جب وہ اغوا ہوئی تھی تب ہوش کھونے سے قبل اس نے فون کال کی گھنٹی سنی تھی وہ جہان تھا جو اسے کال کر رہا تھا تاکہ وہ اندازہ کر سکے کہ وہ کس کمرے میں تھی پھر جب اس نے کسی کو اس روسی کا سر دیوار سے مارتے ہوئے دیکھا تب وہ غنودگی میں ڈوبتی جا رہی تھی وہ نہیں جان سکی کہ وہ وہیں تھا اس کے پاس ہمیشہ کی طرح ایک فاصلے سے اس پہ نظر رکھے ہوئے اور حال نور اس کے ہوٹل میں کام کر چکی تھی تب ہی وہ عبد الرحمن پاشا کے ذکر پہ اتنی ٹچی ہو جاتی تھی ساری کڑیاں ملتی جا رہی تھیں جب تک آپ یہ باکس کھولیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے یہ پنکی نے کہا تھا اور تب اس نے جان بوجھ کر ایسے الفاظ استعمال کیے تھے جن سے وہ سمجھ لے کہ ڈالی کی زندگی بے یقینی کا شکار ہے وہ اپنے بارے میں ہر وقت ایسی باتیں کیوں کیا کرتا تھا ہر وقت موت کے لیے دنیا چھوڑنے کے لیے تیار دھیان سکندر ایسا کیوں تھا اور اب وہ کہاں تھا ایک دم وہ چاک کر اٹھی ہاں بھلا اب وہ کہاں تھا یہ ویڈیو ذرا پرانی تھی اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت نہیں تھی مگر وہ سب اس وقت بے معنی تھا اہم بات یہ تھی کہ وہ اس وقت کہاں تھا اس نے فون نکالا اس کا ہر وہ نمبر ٹرائی کیا جو وہ جانتی تھی مگر سب بند تھے شاید پھپھو کو کچھ علم ہو وہ اٹھی وضو کر کے پہلے نماز پڑھی پھر باہر چلی آئی دایا پاؤں ٹخنے اور ایڑی کے قریب سے بہت درد کر رہا تھا شاید موچ آئی تھی مگر ابھی پٹی باندھنے کا مطلب اما یا ابا کو اسے ترکی جانے سے روکنے کا بہانہ دینا تھا پھپو اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی وہ ان کے قریب کاؤچ پہ بیٹھ کر ان کو دیکھی گئی وہ چہرہ ہاتھ میں چھپائے دعائیں مانگ رہی تھی شاید وہ اپنی بیٹے کی سلامتی مانگ رہی تھی اس کا دل جیسے ڈوب کر ابھرا ارے تم کب سے یہاں بیٹھی ہو پتہ ہی نہیں چلا چہرے پہ ہاتھ پھیر کر انہوں نے سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر جیسے خوشگوار حیرت ہوئی آپ سے کچھ بات کرنی تھی پھپو وہ بولی تو اس کی آواز مدھم تھی کیا آپ جانتی ہیں جہان کدھر ہے وہ مجھے کبھی نہیں بتایا کرتا مگر وہ ذرا رکی جانے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اچھا اس نے اچھمبے سے انہیں دیکھا اس نے کسی اور سے بھی یہی بات کہی تھی مگر مجھے تو ایسا کچھ یاد نہیں کہ کہتے کہتے وہ ایک دم رکی ایک جھماکے سے اسے یاد آیا لندن وہ کتنی ہی دفعہ لندن جانے کی بات کر چکا تھا وہ لندن میں تھا یقیناً وہ وہی اوہ اس نے واقعی مجھے بتایا تھا اس نے جیسے اپنی کم عقلی پہ افسوس سے سر ہلایا مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ واپس کب آئے گا کہہ رہا تھا ایک آخری کام ہے پھر وہ ترکی چھوڑ دے گا پھپو احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر رہی تھی جیسے انہیں اندازہ نہ تھا کہ وہ کتنا جانتی ہیں مجھے جانا ہے استنبول کلیئرنس کروانے میں یہ کام کر کے اسے ضرور ڈھونڈوں گی پھپو آپ دیکھیے گا میں اسے واپس لے آؤں گی حیا اللہ پر توکل کرو اور آرام سے بیٹھ کر انتظار کرو وہ آ ہی جائے گا نہیں پھپو اس نے نفی میں گردن ہلائی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا توقع نہیں سستی ہوتی ہے میں اس کو ڈھونڈنے ضرور جاؤں گی وہ کھڑی ہوئی اور ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ذرا سا مسکرائی ہر دفعہ وہ میرے پیچھے آیا کرتا تھا ایک دفعہ میں چلی جاؤں گی تو اس میں برا کیا ہے جاتے جاتے وہ ایک لمحے کو رکی پھپو ابا اور تایا لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہپو کے چہرے پہ حیرت ابری پھر جیسے انہوں نے سمجھ کر سر جھٹکا یہ جہان نے کہا ہوگا تم سے پتہ نہیں میرا بیٹا اتنی پرانی باتیں یاد کیوں رکھتا ہے تم اس کی مت سنو وہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے اگر اسے پتہ چلے کہ آپ نے یہ کہا تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا میری ممی کی مت سنا کرو وہ ایسے ہی بولتی رہتی ہیں وہ ہلکے سے مسکرا دی اسے یقین تھا جہان کی پھپھو کے بارے میں کبھی ایسے نہیں کہہ سکتا تھا ناشتے کی میز پہ اما نے سرسری سے انداز میں یہ بات اسے تب بتائی جب پھپو اور ابا اٹھ چکے تھے کل دوپہر آبدہ بھابھی آئی تھی پھر وہ جو کانٹے میں آملیٹ کا ٹکڑا پھنسا رہی تھی سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی وہ رضا کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہی تھی نوالا اس کے حلق میں اٹک گیا اسے لگا اس نے غلط سنا ہے میرا رشتہ آر یو سیریس وہ بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی جب تم اپنی خواہ مخواہ کی ضد کے پیچھے جہان کو یوں اپنی زندگی سے نکالو گی تو لوگ یہی کہیں گے نا وہ چکرا کر رہ گئی جہان اس وجہ سے نہیں گیا تھا وہ جانتی تھی مگر باقی سب تو نہیں جانتے تھے ان کے ذہن ارم کی اس بڑھا چڑھا کر کی گئی بات میں اٹکے تھے دل تو چاہا اگر رضا سامنے ہوتا تو کچھ اٹھا کر اسے دے مارتی اور اف اس نے سر جھٹکا اسے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ چیزیں اٹھا کر دے مارنے کی کتنی شوقین تھی اور وہ کتنی جلدی جان گیا تھا اب مزید اس سے کچھ نہیں کھایا جانا تھا اس نے پلیٹ پرے کر دی آپ دت چچی سے کہیے گا آئندہ ایسی باتیں مت سوچیں لوگوں کو میرا اور جہان کا رشتہ بھلے کمزور لگتا ہو مگر ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہے اماں شیور سر جھٹکا وہ خوابی وہ ویڈیو اور رہی تھی وہ لوگ جان بوجھ کر اس کے نکاح کو کمزور ثابت کرنے پہ تلے تھے آج اسے آفس نہیں جانا تھا ابا آج خود آفس گئے تھے وہ اب بہت بہتر محسوس کر رہے تھے پتہ نہیں ولید کے خلاف ایف آئی آر کا کیا بنا کاش جہان نے اس کے سر پہ فرائی پینگ کی جگہ پورا پریشر کوکر دے مارا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اس نے اببہ کے آفس کے دروازے پہ مدھم سی دستک دے کر اسے دھکیلا وہ سامنے اپنی میز کے پیچھے بیٹھے فائلز کی ورگ گردانی کر رہے تھے آہٹ پہ سر اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکر بیماری نے انہیں کافی کمزور اور زرد کر دیا تھا آؤ بیٹھو انہوں نے سامنے کرسی کی جانب اشارہ کیا وہ سیدھ میں چلتی ان کے مقابل کرسی تک آئی پرس میز پہ رکھا اور کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی مارکیٹنگ فنڈ میں سے کٹوتی کس نے کی ہے انہوں نے سامنے کھلی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا وہ اس کی کارکردگی دیکھ رہے تھے اور یقیناً انہیں اس میں بہت سی غلطیاں دکھائی دے رہی تھیں اور کیا ضرورت تھی شیئر ہولڈرز کو سالانہ ڈویڈن دینے کی فادر ڈیئرسٹ ایک تو میں نے بغیر تنخواہ کے اتنے دن کام کیا اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے ہی پڑے گی دو انگلیوں سے نقاب ناک سے تھوڑی تک اتارتے ہوئے وہ خفگی سے بولی ڈاٹر ڈیئرسٹ احسان جتانے سے ضائع ہو جایا کرتے ہیں وہ مسکرائے تھے رہنے دے ابا اچھا بتائیں ولید کی ایف آئی آر کا کیا بنا وہ پولیس کو نہیں مل رہا اس کا باپ اس کو گرفتار نہیں ہونے دے گا بہرحال میں اس کو ایسے نہیں جانے دوں گا ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے جی کہیے اس کا دل زور سے دھڑکا ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا یقیناً اور بلاخر انہوں نے حیا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا یہ جہان صاحب واپس کیوں گئے ہیں اسے کام تھا کچھ آ جائے گا کچھ دن میں واپس سائمہ بھا بھی کچھ اور کہہ رہی تھی وہ اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے سائمہ تائی تو ہماری دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھی کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں اگر آئی کا دھیان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست مانا جانا چاہیے وہ بھی حیا تھی اس نے ہار نہ ماننے کا تہیا کر رکھا تھا دیکھو مجھے تمہارے اس برکے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنے تایا اور اما کو بہت ناراض کیا ہے تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی پھر کہنے لگی ابا آپ کو ایک بات بتاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا نہیں کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو یوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی وہ لہجے ایک ہاتھ میں پین گھماتے غور سے اسے سن رہے تھے پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے کے کہنے پر ان بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی پھر مجھے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے ابا آپ جانتے ہیں اس میں امام احمد بن حمبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کیا کہا کیا وہ بے اختیار بولے حیا ہلکے سے مسکرائی انہوں نے کہا کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی صرف گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی ویل نے ہولے سے سر جھٹکا تم ایل ایل بی کی اسٹوڈنٹ ہو میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں سوچا ہے اس کا جیسے کسی نے سانس بند کر دیا وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی جی مجھے یاد ہے چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا تھا اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی تو پھر ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپس تک آپ مجھے ٹائم دیں اور اب عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو میں واپس نہیں آئی آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں واپسی میں ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی ابا متفق نہیں تھے مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پہ خاموش ہو گئے ابا وہ ایک اور بات بھی تھی ہمت کر کے اس نے کہنا شروع کیا میں سوچ رہی تھی کہ اگر کلیئرنس کروانے کے بعد میں لندن چلی جاؤں زیادہ نہیں بس ایک ہفتے کے لیے میں صرف لندن دیکھنا چاہتی ہوں پھر کوئی ضرورت نہیں ہے آپ زیادہ ہی انڈیپینڈنٹ ہوتی جا رہی ہیں مجھے آپ کو ذرا کھینچ کر رکھنا پڑے گا وہ لمحے بھر میں روایتی ابا بن گئے ابا پلیز اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے کلیئرنس کروا کر سیدھا آپ واپس آئیں گی جتنا گھومنا ہے استنبول میں گھوم لو ترکی کے کسی اور شہر جانا ہو تو بے شک چلی جاؤ مگر اکیلے نہیں فرینڈس کے گروپ کے ساتھ جانا لندن وغیرہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن صرف ایک ہفتے حیا تم نے سن لیا جو میں نے کہا ان کا لہجہ نرم تھا مگر آئی اٹھا کر تمبی کرتا انداز سخت تھا وہ خفگی سے جی کہہ کر اٹھ گئی وہ آج پھر یونیورسٹی چلی آئی تھی ڈاکٹر ابراہیم سے اس نے آج وقت نہیں لیا تھا مگر پھر بھی وہ اسے اپنے آفس میں مل گئے آپ نے ٹھیک کہا تھا سر ہمیں لوگوں کو وقت دینا چاہیے ان کے بالمقابل بیٹھی وہ آج بہت سکون سے کہہ رہی تھی اور وہ اسی توجہ سے اسے سن رہے تھے سامنے اس کے لیے منگوا کر رکھی کافی کے سطح سے دھوئیں کے مرغولے اٹھ کر فضا میں گم ہو رہے تھے ان کے آفس کا خاموش پرسکون ماحول اس کے اعصاب کو ریلیکس کر رہا تھا یقین کریں سر لوگ شروع میں آپ کے حجاب کی جتنی مخالفت کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ وہ اسے قبول کر لیتے ہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ آپ کو اس میں قبول کر لیتے ہیں چاہے انہیں تب بھی حجاب اتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو جتنا پہلے تھا اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ آہستہ آہستہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں بالکل انہوں نے مسکرا کر دھیرے سے اسبات بات میں سر ہلا کے تائید کی مگر سر میں جب اپنے مسئلوں سے گھبرا گئی تو آپ کے پاس آئی اور تب میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بصبر انسانوں کو انسانوں سے ہی چاہیے ہوتا ہے آپ نے میری بات کی تائید کی تھی رائٹ جی پھر وہ پوری توجہ سے سن رہے تھے پھر سر یہ کہ میری پپو کہتی ہیں انسان کو اپنے مسئلے دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے جو شخص ایسا کرتا ہے وہ خود کو بے عزت کرتا ہے کیا ایسا ہی ہے سر کیا ہمیں اپنے مسئلے کسی سے شیئر نہیں کرنے چاہیے وہ اپنی کافی کی سطح پہ آئے جھاگ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی جس میں مختلف اشکال نظر آ رہی تھی مگر پھر ہم تواسو بصبر کیسے کریں گے سر جہان کی طرف کی روادات سننے کے کے بعد یہ سوال اس ذہن میں اٹک کر تھا آپ کی ٹھیک کہتی ہیں سوال کرنا یعنی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھلے وہ ہمدردی لینے کے لیے ہی ہو ہر حال میں ناپسندیدہ ہوتا ہے انسان کو واقعی اپنے مسئلے اپنے تک رکھنے چاہیے دنیا کو اپنی پرابلم سائٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے مسئلے کا واقعی اشتہار نہیں لگایا کرتے مگر وہ لہجہ بھر کو رکے وہ نامحسوس طریقے سے کرسی پہ آگے کو ہوئی اسے اسی مگر کا انتظار تھا مگر انسان پہ ہر وقت ایک سا فیز نہیں رہتا میرے بچے وقت بدلتا ہے مسئلے بھی بدلتے ہیں بعض دفعہ انسان ایسی سچویشن میں گرفتار ہو جاتا ہے جس سے وہ پہلے کبھی نہیں گزرا ہوتا تب اسے چاہیے کہ اپنے مسئلے کا حل کسی سے پوچھ لے انسان کو صرف تب اپنے پرابلم شیئر کرنے چاہیے جب اس کو واقعی اپنے پاس سے ان کا حل نہ ملے کوئی ایک دوست ایک ٹیچر یا پھر کوئی اجنبی کسی ایک بندے کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جو واقعتاً تواسو بے کرے ہاں لیکن ایک بات یاد رکھیں اس شخص کو کبھی اپنی بیساکھی نہ بنائیں آپ کو ہر کچھ دن بعد کسی کے کندھے پہ رونے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے ہر وقت دوسروں سے تسلی لینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم تسلی دینے والے بنیں تواسو بالصبر صبر کی تلقین دینے کا نام ہوتا ہے ہر وقت لیتے رہنے کا نہیں اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا اس کی کافی اب ٹھنڈی پڑتی جا رہی تھی جھاگ کی اشکال چھٹتی جا رہی تھی اسے خوشی تھی کہ آج وہ سر کے پاس پھر سے نئے مسئلے لے کر نہیں آئی تھی میں سمجھ گئی اور مجھے کچھ اور بھی بتانا تھا آپ کو اسے جیسے اسی پل کچھ یاد آیا آپ نے کہا تھا میں احزاب کی پہیلی میں کچھ مس کر گئی ہوں میں نے اس بارے میں بہت سوچا پھر مجھے ایک خیال آیا اچھا اور وہ کیا وہ دلچسپی سے کہتے ذرا آگے کو ہوئے سر جنگ عذاب کے ختم ہونے کے بعد بنو قریضہ اپنے قلعوں میں جا چھپے تھے مسلمانوں نے ان کا تعقب کیا اور ان کو جا لیا اگر بنو قریضہ کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ان کو وہ جگہ چھوڑ دینے کا حکم دے دیتے مگر ان کا فیصلہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ پہ چھوڑا گیا جو قبیلہ اوس سے تھے انہوں نے بنو قریضہ کا فیصلہ یہود کی اپنی سزاؤں کے مطابق کیا یعنی کہ تمام مردوں کو غداری کے جرم میں قتل کیا جائے یہ بنی اسرائیل کے ہاں غداری کی سزا تھی کیا میں نے یہی بات مس کر دی کیا آخر میں بنو قریضہ کو ان کے اپنوں نے ہی سزا دیا ڈاکٹر ابراہیم مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے آگے کو ہوئے یہ آپ کہاں چلی گئیں غزوہ بنو قریضہ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں یہ غزوہ احزاب کے بعد ہوئی تھی یہ غزوہ احزاب کا حصہ نہیں تھی آیت حجاب قرآن کی جس سورہ میں ہے اس کا نام احزاب ہے بنو قریضہ نہیں آپ کو احزاب کے دائرہ کار میں رہ کر اس کا جواب تلاش کرنا ہے اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ میں کیا مس کر گئی ہوں اس نے خفگی سے پوچھا پتہ نہیں سر اس کو کیا دکھانا چاہتے تھے حیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سورہ احضاب اور حجاب میں مماثلت ہے یہ آپ نے کہا تھا آپ نے اسے پہلی کہہ کر ایک چیلنج کے طور پہ قبول کیا تھا سو آپ کو یہ پزل خود مکمل کرنا ہے سر تھوڑی بہت تو چیٹنگ جائز ہوتی ہے ہرگز نہیں اچھا کچھ کھائیں گی آج تو میرے پاس ٹرکش کینڈیز بھی نہیں ہیں نہیں سر بس یہ کافی بہت ہے پھر میں چلوں گی اگلی دفعہ میں آپ کے پاس اس پہیلی کا آخری ٹکڑا لے کر ہی آؤں گی وہ ایک عزم سے کہتی اٹھی ڈاکٹر ابراہیم نے مسکرا کر سر کو جنبش دی انہیں جیسے اپنی اس ذہین اسٹوڈنٹ سے اسی بات کی امید تھی یونیورسٹی کے فیمیل کیمپس میں ایک دوسرے ٹیچر سے مل کر وہ انٹرنس بلاک سے نکلی تو سامنے ایک طویل روش تھی جس کے اختتام پہ مین گیٹ تھا اس نے گردن جھکا کر ایک نظر اپنے پیروں کو دیکھا جو سیاہ ہیل والی سینڈلز میں مقیت تھے ہیل کی اتنی عادت تھی کہ دکھتے پیر کے باوجود اس نے ہیل پہن لی تھی مگر اب چل چل کر دایاں پاؤں ٹخنے اور ایڑی سے درد کر رہا تھا وہ سر جھٹک کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی طویل سڑک عبور کر کے وہ گیٹ سے باہر آئی تو کار سامنے ہی کھڑی تھی ڈرائیور نے اسے آتے دیکھ کر فوراً پچھلی طرف کا دروازہ کھولا وہ اندر بیٹھی اور دروازہ بند کر دیا ڈرائیور الہی بخش نے فوراً کار سٹارٹ کر دی ایچ ٹین کا وہ خالی خالی سا علاقہ تھا یونیورسٹی کے حدود سے نکل کر کار اب مین روڈ پہ دوڑ رہی تھی اطراف میں دور دور فیکٹریز عمارتیں یا انسٹیٹیوٹس تھے ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ اچانک الہی بخش نے بریک لگائے وہ جو ٹیک لگائے بیٹھی تھی جھٹکے سے میکان کی طور پہ ذرا آگے کو ہوئی کیا ہوا یہ گاڑی سامنے آ گئی الفاظ الہی بخش کے لبوں پہ ہی تھے کہ حیا نے اسکرین کے پار اس منظر کو دیکھا وہ چمکتی ہوئی سیاہ اکارڈ ایک دم سے سامنے آئی تھی یوں کہ ان کا راستہ بلاک ہو گیا تھا ڈرائیونگ سیٹ سے سیاہ سور میں ملبوس شخص نکل کر تیزی سے ان کی جانب آیا تھا یک ٹک اس سیاہ اکارڈ کو دیکھ رہی تھی وہ اس گاڑی کو پہچانتی تھی اس گاڑی نے فرقان کو ٹکر ماری تھی ولید اس کے دروازے سے چند قدم ہی دور تھا غصے کا ایک ابال اس کے اندر اٹھنے لگا الہی بخش جلدی سے ابا کو فون کرو اور بتاؤ کہ ولید نے ہمارا راستہ روکا ہے میں تب تک اس سے ذرا بات کر لوں وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی ولید اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا چہرے پہ تیش آنکھوں میں تنفر اس نے کنکھیوں سے گاڑی میں بیٹھے الہی بخش کو نمبر ملاتے دیکھا میرا خیال تھا آپ ملک سے فرار ہو چکے ہیں مگر نہیں آپ تو یہی ہیں بہت اطمینان اور سکون سے کہتی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی خیر چند دن کا عیش ہے مسٹر لغاری پھر آپ کو اقدام قتل کے کیس کا سامنا کرنا ہی ہوگا میری بات سنو ایک ہاتھ کار کی چھت پہ رکھے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے تنبیہ کرتا وہ بہت تیش کے عالم میں کہہ رہا تھا تم اس مقدمے میں میرے خلاف ایک لفظ نہیں کہو گی یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا اور تم اپنے بیان میں یہی کہو گی میں بیان دے چکی ہوں اور تم نامزد ملزم ٹھہرائے جا چکے ہو اپنی بکواس اپنے پاس رکھو جو میں کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی تم یہ مقدمہ فوراً واپس لے رہی ہو سنا تم نے وہ بلند آواز سے بولا تھا الہی بخش فون کان سے ہٹا کر دوبارہ نمبر ملا رہا تھا شاید رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا اور اگر میں ایسا نہ کروں تو تم کیا کرو گے مجھے دوبارہ اپنی گاڑی کے نیچے دینے کی کوشش کرو گے اس نے سر جھٹکا ولید چند لمحے لب بھیچے اسے دیکھتا رہا پھر ایک تنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی میرے پاس تمہارے لیے اس سے بھی بہتر حل موجود ہے اچھا اور وہ کیا ہے وہ اسی کے انداز میں بولی اطراف سے گاڑیاں زن کی آواز کے ساتھ گزر رہی تھیں ولید نے گاڑی کی چھت سے ہاتھ اٹھایا جیب سے اپنا موبائل نکالا چند بٹن پریس کیے اور پھر اس کی اسکرین ہائے کے سامنے کی کیا اس منظر کو دیکھ کر کوئی گھنٹی بجی ہے ذہن میں ایک تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولا تو حیا نے ایک نگاہ اس کے موبائل اسکرین پہ ڈالی مگر پھر ہٹانا بھول گئی ادھر ہی جم گئی منجمد شل ساکت شریفوں کا مجرا اس ویڈیو کی جھلک کسی نے کھولتا پیتل اس کے اوپر ڈال دیا تھا اندر باہر آگ میں لپٹے گولے برسنے لگے تھے بے یقینی سی بے یقینی تھی نکل گئی نا اکڑ اب آئی ہو نا تم اپنی اوقات پہ ولید نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل بند کر کے جیب میں ڈالا نقاب سے جھلکتی اس کی ششدر ساکت آنکھیں ابھی تک وہی منجمد تھی ذرا سوچو میں اس ویڈیو کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں وہ اب قدرے مسکرا کر کہہ رہا تھا حیا کا شوق اسے سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ تیر نشانے پہ لگا ہے میں اسے اگر تمہارے خاندان کے سارے مردوں تک پہنچا دوں تو کیا ہوگا حیا بی کبھی سوچا ہے تم نے کیا اب بھی تم میرا نام اس کیس میں لے سکو گی پھر اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا ایسی غلطی مت کرنا ورنہ میں تمہیں کسی دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا وہ جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا کسی پرسکون فاتح کی طرح واپس پلٹ گیا اپنی کار میں بیٹھ کر اس نے دروازہ بند کیا سائڈ مرر میں دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلایا سن گلاسز آنکھوں پہ لگائے اور گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا وہ ابھی تک شل سی کار کے ساتھ کھڑی تھی نقاب کے اندر لب ابھی تک ادھ کھلے اور آنکھوں کی پتلیاں ساکن تھیں دل کی دھڑکن ہلکی ہو گئی تھی جیسے کوئی لٹی پٹی کشتی سمندر کی گہرائی میں ڈوبتی چلی جا رہی ہو نیچے اور نیچے گہرائی پاتال بڑے صاحب فون نہیں اٹھا رہے ہیں اب کیا کرنا ہے میم الہی بخش باہر نکل کر پوچھ رہا تھا اس کا سکتہ جیسے ذرا سا ٹوٹا بے حد خالی خالی نظروں سے الہی بخش کو دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا پھر بنا کچھ کہے واپس بیٹھ گئی اس کا سارا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تھا نیلا اور ٹھنڈا جیسے چاندی کے مجسمے کو کسی نے زہر دے دیا ہو وہ گھر کب پہنچے کیسے نیچے اتری اسے ہوشنا تھا بہت چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندرونی دروازہ کھول کر اس نے لانج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کوئی کھڑا نظر آیا بلو جینز سیاہ ٹی شرٹ سنہری سفید رنگت بڑی بڑی آنکھیں وہ ہستے ہوئے کس سے بات کر رہا تھا آہٹ پہ پلٹ کر حیا کو دیکھا جو میکان کے انداز میں نقاب ناک سے اتار کر تھوڑی تک لا رہی تھی یہ ہمارے گھر میں جامعہ حفصہ کہاں سے آ گیا وہ خوشگوار حیرت کے زیر اثر بولا تھا حیا نے دھیرے سے پلکیں جھپکائیں اس کی آنکھوں نے اس شخص کا چہرہ اپنے اندر مقید کیا پھر بصارت نے یہ پیغام دماغ کو پہنچایا دماغ نے جیسے روی سے اس پیغام کو کوڈ کیا اور پھر اس شخص کا نام اس کے لبوں تک پہنچا روحیل چند لمحے لگے تھے اسے اپنے شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کو پہچاننے میں اتنے شوق تو ابا بھی نہیں ہوئے تھے جتنی تم ہوئی ہو وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھ کر اس سے ملا وہ خوش تھا ابا اور اس کا معاملہ حل ہو گیا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی بس خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی ہایا یہ نتاشا ہے ادھر آ کر ملو اما نے جانے کہاں سے اسے پکارا تھا اس نے دھیرے سے گردن موڑی اما کے ساتھ لاؤنج کے صوفے پہ ایک لڑکی بیٹھی تھی اس کا دماغ مزید کام کرنے سے انکاری تھا اس نے بس سر کے اشارے سے ان انجان لڑکی کو سلام کیا اور پھر روحیل کو دیکھا میں آتی ہوں سر میں درد ہے سونا ہے مجھے مبہم ٹوٹے بے ربط الفاظ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی پیچھے سے اممہ نے شاید پکارا تھا مگر اس نے اندر آ کر دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی ذہن اس طرح سے ایک نقطے پہ منجمد ہو گیا تھا کہ وہاں سے آگے پیچھے نہیں جا رہا تھا کسی خودکار روبوٹ کی طرح اس نے ابایا کے بٹن کھولے پھر سر سے سیاہ اسکارف علیحدہ کیا تو بالوں کا جوڑا کھل گیا سارے بال کمر پہ گرتے گئے اس نے سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید چوڑی دار پجامہ پہن رکھا تھا گرد ہر اجنبی سی لگ رہی تھی وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں چلتی باتھ روم کی طرف آئی دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور باتھ روم کی ساری لائٹس جلا دی وہ اسی انداز میں چلتی شاور تک آئی اور اسے پورا کھول دیا پھر بات ٹب کے منڈیر کے کنارے پہ بیٹھ گئی اس سیاہ کا دامن اب پیروں کو چھو رہا تھا شاور سے نکلتی پانی کی تیز دھار بوندے سیدھی اس کے سر پہ گرنے لگی انسان سمجھتا ہے گناہ بھلا دینے سے خارج ہو جاتے ہیں مگر ایسا نہیں ہوتا گناہ پیچھا کرتے ہیں وہ عرصے بعد بھی اپنے مالک سے ملنے آ جایا کرتے ہیں گناہ قبر تک انسان کے پیچھے آتے ہیں اس کے گناہ بھی ایک دفعہ پھر اس کے سامنے آ گئے تھے انہوں نے دنیا کے حجوم میں بھی اپنے مالک کو تلاش کیا تھا موسلا دھار پانی اس کے سر سے پسل کر نیچے گر رہا تھا بال بھیگ کر موٹی لٹوں کی صورت بن گئے تھے اس کا پورا لباس گیلا ہو چکا تھا وہ یک ٹک سامنے ٹائلز سے مزین دیوار کو دیکھ رہی تھی ولید کے پاس وہ ویڈیو کہاں سے آئی وہ نہیں جانتی تھی مگر ایک بات طے تھی اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا اس کے گناہ دھلے نہیں تھے وہ آج بھی اس کے سائے کی طرح اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اگر وہ سب کچھ اس کے خاندان والوں کے سامنے آ گیا تو پانی کی بوچھار ابھی تک اسے بھگو رہی تھی اس کے چہرے بالوں اور سارے وجود پہ موٹی موٹی بوندے گر رہی تھی ایسے جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں جیسے سیپ سے نکلے موتی ہوتے ہیں جیسے ٹوٹے ہوئے آنسو ہوتے ہیں وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی مگر ابھی تک یوں ہی شل سی بیٹھی تھی یہ کیا ہو گیا تھا وہ کیا کرے گی اب ولید کے ہاتھ اس کی کمزوری لگ گئی تھی وہ اس کے خلاف گواہی نہ دے تو کیا ولید بس کر دے گا نہیں وہ جان چکا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز ہے وہ اسے بار بار استعمال کرنا چاہے گا کیا وہ اسی طرح اس کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہے گی اس نے کیوں ولید کو تھپڑ نہیں دے مارا وہ کیوں ڈر گئی وہ کیوں ظاہر نہیں کر سکی کہ اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا مگر وہ یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی سب کچھ اتنا غیر متوقع ہوا تھا کہ انسان ہونے کے ناطے وہ سمجھ نہیں سکی تھی اور ولید جیت گیا تھا اسے اللہ نے معاف نہیں کیا نیلی مسجد میں بیٹھ کر اس نے کتنی معافی مانگی تھی کتنا نور مانگا تھا اور اب خود کو اس کی پسند کے مطابق ڈھالنے کے بعد جب اسے اپنے گناہ بھولتے جا رہے تھے تو اچانک وہ سب اس کے سامنے لا کھڑا کر دیا گیا تھا وہ بری لڑکی نہیں تھی اس کا کوئی افیئر نہیں رہا تھا دکاندار سے روپے پکڑتے وقت بھی احتیاط کرتی تھی کہ ہاتھ نہ ٹکرائے مگر خوبصورت دکھنے کی خواہش سے سے اس چند غلطیاں ہوئی اور وہ اب تک معاف نہیں ہو سکی تھی جانے کب وہ اٹھی شاور بند کیا اور بھیگے بالوں اور کپڑوں سمیت اپنے بیڈ کے ساتھ نیچے کارپیٹ پہ آ بیٹھی آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اکڑوں بیٹھے سینے کے گرد بازو لپیٹے سر گھٹنوں میں وہ کب سو گئی اسے ہی نہیں چلا جب وہ اٹھی تو عشاء کی اذان ہو رہی تھی کمرے میں تاریکی پھیلی تھی لباس اور بال ابھی تک نم تھے ذرا حواس بحال ہوئے تو روحیل اور اس کی بیوی کا خیال آیا اس نے تو اسے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا پتہ نہیں اما نے کیا نام لیا تھا فریش ہو کر انگوری لمبی کمیز کے ساتھ میرون چوڑی دار اور میرون دوپٹہ لے کر وہ گیلے بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر باہر آئی تو گھر میں چہل پہل سی تھی سہرش اور سنہ آبدہ چچی کے ساتھ آئی ہوئی ارم سونیا اور سائمہ تائی بھی لاؤنج میں تھی روہیل کی بیوی فاطمہ کے ساتھ والے صوفے پہ دوپہر کے انداز میں بیٹھی تھی ٹیک لگا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے گلابی قمیض کے ساتھ کیپری بال سیاہ گھنگریالے مگر بھوری سنہری اسٹرکنگ میں ڈائی کروا رکھے تھے نکوش سے وہ نیپالی کم اور ذرا صاف رنگت کے ایفرو امریکن زیادہ لگتی تھی رنگت گندمی رخسار کی ہڈیاں اونچی بھویں بے حد باریک اور چہرے کی جلد عام امریکی لڑکیوں کی طرح فیس ویکسنگ کروانے کے باعث جیسے چھلی ہوئی سی لگتی تھی لبو ایک ہلکی سی مسکراہٹ حیا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اسے وہ اچھی لگی تھی یا بری سوری صبح میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی صحیح سے مل نہیں سکی انگریزی میں اس سے معذرت کرتے ہوئے اس نے ایک نظر اما پہ ڈالی اما اتنی نارمل کیوں تھی کیا ابا اور اماں نے اس لڑکی کو قبول کر لیا تھا اتنی آسانی سے اٹس اوکے نہ تو انداز میں رکھائی تھی نہ ہی والہانہ گرم جوشی بس نارمل سوبر سا انداز ہایا ابھی تک کھڑی تھی اس سے بیٹھا ہی نہیں گیا عجیب بے چینی تھی سو معذرت کر کے کچن کی طرف چلی آئی کچن اور لاؤنج کے بیچ کی آدھی دیوار کھلی تھی سو اسے دور سے پھپھو کام کرتی دکھائی دے گئی تھی تم ٹھیک ہو وہ ایک ڈش کی ڈریسنگ کرتے ہوئے آہٹ پہ پلٹی وہی دھیان والی آنکھیں وہی نرم مسکراہٹ جی سوری میں دوپہر میں ذرا تھکی ہوئی تھی نتاشا سے ملنی پھپھو نے دور لاؤنج کے صوفوں پہ بیٹھی خواتین کی جانب اشارہ کیا وہ چونکی اس کا نام نتاشا ہے سرگوشی میں پوچھتے ہوئے وہ بظاہر چیزیں اٹھا اٹھا کر پھپھو کو دے رہی تھی ہاں کیوں کیا ہوا او پھپھو سمجھ گئی اگر روسی اس خوبصورت نام سے کچھ غلط مطلب لیتے ہیں تو اس میں اس نام کا کیا قصور قصور تو روسیوں کا ہے نا صحیح مگر روہیل اچانک آ گیا ابا کا ریئیکشن کیا تھا اب وہ ولید کی باتوں کے اثر سے ذرا نکلی تو ان باتوں کا خیال آیا وہ اسی لیے بغیر بتایا آیا بس بھائی نے تھوڑا بہت جھڑکا اور پھر روحیل نے معافی مانگ لی اور نتاشا نے بھی اسلام قبول کر لیا سو بھائی مان گئے وہ بھی یقینی سے انہیں دیکھے گئی اتنی آسانی سے یہ سب کیسے ہوا یاد ہے اسی شادی کی وجہ سے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اوون میں ڈش رکھ کر ڈھکن بند کرتے پپو نے گہری سانس لی تو پھر اور کیا کرتے بھائی اب وہ شادی کر ہی چکا ہے اور نتاشا کو مسلمان کر ہی چکا ہے تو بس بات ختم روحیل ان کا ایک لوتا بیٹا ہے اوون کا ٹائم سیٹ کر کے وہ اس کی طرف پلٹی تو ان کے چہرے پہ ایک تھکان زدہ مگر بے شکوا مسکراہٹ تھی وہ ان کا بیٹا ہے حیا اور بیٹوں کے قصور جلدی معاف کر دیے جاتے ہیں سلپ پہ لٹکانے کو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں کچھ تھا جو اس کے اندر ٹوٹ سا گیا پھپھو اب کاؤنٹر کی طرف چلی آئی تھی اس نے بہت سے آنسو اندر اتارے اور پھر چہرے پہ ظاہری بشاشت لا کر ان کی طرف پلٹی آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اور نور بانو کی ہے وہ ڈرائنگ روم میں بھائی وغیرہ کو چائے دینے گئی ہے میں نے سوچا میں کھانے کو آخری دفعہ دیکھ لوں کھانے کا کام عورت کو خود کرنا چاہیے تاکہ اس میں عورت کے ہاتھ کا ذائقہ بھی آئے تو نور بانو ہے نا پھپو بیٹا عورت کے ہاتھ کا ذائقہ صرف اس کی فیملی کے لیے ہوتا ہے نور بانو کے بنائے کھانے میں اس کے اپنے بچوں کو ذائقہ آئے گا مگر اس کے مالکوں کو نہیں وہ جہان کی ماں تھی ان سے کون بحث کرتا وہ واپس لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی ذہن میں ولید کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا درمیان میں ایک دفعہ ابا اٹھ کر کسی کام سے آئے تو اسے بلا کر پوچھا الہی بخش کہہ رہا تھا ولید نے تمہارا راستہ روکا ہے ولید کا نام لیتے ہوئے ان کی آنکھوں میں برہمی در آئی تھی ویسے وہ نارمل لگ رہے تھے جیسے نتاشا سے کوئی مسئلہ نہ ہو جی وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر اگر ہم نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو ہم پر ذاتی حملے بھی کر سکتا ہے اٹک اٹک کر اس نے چند فکرے جوڑے میں اس کو دیکھ لوں گا اب اکیلے باہر مت جانا ابا کہہ کر آگے بڑھ گئے اب کیا فائدہ کل تو ویسے ہی اسے استنبول چلے جانا تھا کھانے کے بعد سنا نے اس سے کہا کہ وہ ترکی کی تصاویر دکھائے سب کو وہ لیپ ٹاپ لینے کمرے کی طرف جانے لگی تو ایرم ہی آ گئی اس کے سر میں درد تھا اور وہ ذرا لیٹنا چاہتی تھی تم نے دیکھا آبدہ چچی اور سہرش کیسے پھپھو کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اس کے بیڈ پہ تکیہ درست کر کے لیٹتی ارم بولی تھی سہرش واقعی سارا وقت صرف پھپھو سے بات چیت کرتی رہی تھی جیسے مجھے ان کی پرواہ ہے وہ شانے اچکا کر لیپ ٹاپ اٹھائے باہر آ گئی جب وہ لیپ ٹاپ میز پہ رکھے اپنے ساتھ بیٹھی سنا کو تصویر ایک ایک کر کے دکھا رہی تھی تو نتاشا سنا کی دوسری جانب سنگل سوفے پہ بیٹھی تھی وہ زیادہ وہ خاموش ہی رہی تھی بس کبھی کسی بات کے جواب دے دیتی کبھی مسکرا دیتی اور کبھی امیر امریکیوں کے مخصوص انداز میں نخرے سے شانیں اچکا دیتی ایک منٹ پیچھے کرنا وہ بیو قدر کی اپنی اور ڈی جے کی تصاویر آگے کرتی جا رہی تھی جب اس نے نتاشا کو سیدھا ہوتے دیکھا وہ بھی اختیار روکی مڑ کر نتاشا کو دیکھا پھر تصویر پیچھے کی وہ ڈی جے تھی ادا کے بازار کا منظر وقب میں جہان کھڑا بھگی بان سے بات کر رہا تھا وہ بھگی کی سواری سے چند منٹ قبل کا فوٹو تھا وہ تصویریں نہیں بنواتا تھا مگر اتفاق سے اس تصویر میں وہ نظر آ ہی گیا تھا یہ جہان ہے نا نتاشا جیسے خوشگوار حیرت سے بولی لاؤنج میں بیٹھی تمام خواتین رک کر اسے دیکھنے لگی وہ ذرا آگے ہو کر بیٹھی مسکراتے ہوئے اسکرین کو دیکھ رہی تھی تم کیسے جانتی ہو فاطمہ نے اچھمبے سے اسے دیکھا یہ ہمارے پاس آیا تھا ایک دفعہ نائٹ اسٹے کیا تھا ہماری طرف بہت سوئچ ہے نا اس نے تائیدی انداز میں حیا کو دیکھا حیا نے ایک نظر باقی سب پہ ڈالی اور پھر اسبات میں سر ہلا دیا وہ کتنا سوئی تھے مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے ہاں اس نے بتایا تھا مجھے خوشی ہے کہ تمہیں یاد رہا پھپو مسکرائی تھی روہیل سے وہ ان ٹچ تھی مگر نتاشا سے نہیں سو انہیں اچھا لگا تھا آف کورس آنٹی اس نے بالخصوص بتایا تھا کہ وہ روحیل کی بہن کا شوہر ہے تو میں کیسے بھول سکتی تھی سہرش نے عابدہ چچی کو دیکھا اور عابدہ چچی نے سائمہ تائی کو چند متذبذب نگاہوں کے تبادلے ہوئے اور جیسے لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی پہلی بار اس کو نتاشا بہت اچھی لگی ولید کی باتوں سے چھائی کلفت ذرا کم ہو گئی اور وہ انہیں باقی تصاویر دکھانے لگی پھر جب لیپ ٹاپ رکھنے کمرے میں آئی تو ارم اس کے بیٹ پہ بیٹھی اس کے موبائل کو کان سے لگائے دبی دبی غصیلی آواز میں کسی سے بات کر رہی تھی یہ لڑکی بھی نا حیا نے مشکل اپنا غصہ ضبط کیا ارم اسے دیکھ کر تیزی سے الوداعی کلمات کہنے لگی پلیز کال لاگ کلیئر مت کرنا میرے اہم نمبر ضائع ہو جائیں گے اس نے ابھی کال کاٹی ہی تھی کہ حیا نے فون کے لیے ہاتھ بڑھا دیا ارم نے بغیر کسی شرمندگی کے فون اس کو واپس کر دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی ہے نے کال لاک چیک کیا اسی نمبر پہ جو اس نے اپنے موبائل کے اندر ایک میسج میں محفوظ کر رکھا تھا ارم نے آدھا گھنٹہ بات کی تھی تیس منٹ اور پچاس سیکنڈ چونکہ نمبر فون بک میں محفوظ نہیں تھا سو ارم کو نمبر ملاتے وقت معلوم نہ ہو سکا کہ یہ نمبر اس فون میں پہلے سے درج ہے وہ تعصب بھری گہری سانس لے کر رہ گئی یہ لڑکی پتہ نہیں کیا کر رہی تھی عائشہ گل کہتی تھی اچھی لڑکیاں چھپے دوست نہیں بناتی کاش وہ یہ بات ارم کو سمجھا سکتی وہ واپس لاؤنج میں آئی تو باتوں کا دور ویسے ہی چل رہا تھا پھر سائمہ تائی نے ایک دم سے اسے مخاطب کیا جہان کی واپسی کا کیا پروگرام ہے آیا شاید یہ جتانا مقصود تھا کہ اسے جہان کی خبر تک نہیں اس نے بہت ضبط سے گہری سانس لی سبین پھپو ابھی اٹھ کر کچن تک گئی تھی کل میں استنبول جا رہی ہوں نا تو پھر دیکھتے ہیں کیا پروگرام ڈیسائیڈ ہوتا ہے تمہاری کب واپسی ہوگی سہرش نے بہت سادگی سے پوچھا اسے لگا سب مل کر اس کی تحقیر کر رہے ہیں کچھ کہہ نہیں سکتی جہان کے پروگرام پہ منحصر ہے اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے شاید ہفتہ لگ جائے پھر ہم ساتھ ہی واپس آئیں گے اس کے لہجے کی مضبوطی پہ سب نے حتیٰ کہ فاطمہ نے بھی اسے بے اختیار دیکھا تھا وہ نظر انداز کر کے سنہ کی طرف متوجہ ہو گئی جو پیالی میں پانی بھر لائی تھی اور اپنے پرس سے سرخ گلابی اور کاسنی نیل پالش کی شیشیاں نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی اسے ماربل نیل پالش لگانی تھی اور وہ جانتی تھی کہ حیا سے بہتر یہ کام کوئی نہیں کر سکتا لگا کر دے رہی ہوں مگر وضو کرنے سے پہلے دھو لینا سب ابھی تک اسے دیکھ رہے تھے وہ جیسے بے نیاز سی ہو کر ہر نیل پالش کا ایک ایک قطرہ پانی میں ٹپکانے لگی تینوں رنگ بلبلوں کی صورت پانی کی سطح پر تیرنے لگے اس کی امیدوں اور دعووں جیسے بلبلے وہ جانتی تھی کہ وہ بہت بڑی بات کہہ گئی ہے جہان ترکی میں نہیں تھا اور وہ اس کے ساتھ واپس نہیں آئے گا مگر وہ ان کو مزید خود پہ ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی اب انگوٹھا ڈالو اس کے کہنے پہ سنہ نے انگوٹھا پانی میں ڈبو کر نکالا تو ناخن پہ تینوں رنگ کے ماربل پرنٹ چھپ گیا تھا واو سنا ستائش سے انگوٹھے کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی وہ قدرتی سا ڈیزائن تھا اور بہت خوبصورت تھا قدرت کے ڈیزائن بھی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا انسان کے ڈیزائن سے بھی زیادہ خوبصورت رات دیر سے وہ روحیل کے ساتھ ابا کی طرف گئی تھی تاکہ جانے سے قبل ان سے مل لے اور طبیعت بھی پوچھ لے تایا کی پٹی بندی تھی اور وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے تم بہن بھائیوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں کہا تھا وہ بیڈ پہ تکیوں سے ٹیک لگا کر نیم دراز تھے پرسوں اگر اسے لگا تھا کہ وہ پہلے جیسے طائف فرقان بن گئے ہیں تو وہ غلط تھی گو کے سرد مہری کی دیوار گر چکی تھی اور وہ نارمل انداز میں اس سے بات چیت کر رہے تھے پھر بھی پہلی والی بات نہ تھی اس نے اپنے حجاب سے ان کے زخم کو مرہم دیا تھا یہ بات جیسے پرانی ہو گئی تھی فطرت کبھی نہیں بدلتی اور جہان کا کیا پروگرام ہے جہان میرے ساتھ ہی واپس آئے گا تایا کے جواب میں اس نے ذرا اونچی آواز میں کہتے ہوئے قریب بیٹھی سائمہ تائی کو پھر سے سنایا تائی کو جیسے یہ بات پسند نہیں آئی انہوں نے رخ پھیر لیا واپسی پہ دونوں گھروں کا درمیانی دروازہ عبور کرتے ہوئے روحیل نے پوچھا سائمہ تائی سے وہ بتا رہی تھی کہ جہان تمہیں تمہارے برقعے کی ضد کی وجہ سے چھوڑ کر گیا ہے حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے درمیانی دروازہ لاک کیا اور پھر روحیل کی طرف مڑی تمہارے F S C pre engineering میں کتنے مارکس آئے تھے روحیل میرے مارکس وہ ذرا حیران ہوا نو سو اکیانوے کیوں اور جب تمہارے نو سو اکیانوے نمبر آئے تھے تو سائمت آئی نے کہا تھا کہ اس فیڈرل بورڈ والوں سے پیپرز گم ہو گئے تھے سو انہوں نے رینڈملی مارکنگ کرتے ہوئے شیرنی کی طرح نمبر بانٹے ہیں اور اس بات کو خاندان والوں سے سن کر تم نے کہا تھا کہ ایک منٹ مجھے تمہارے الفاظ دہرانے دو وہ شام میں پہلی دفعہ مسکرائی تم نے کہا تھا تائی اس دنیا کی سب سے جھوٹی خاتون ہے اوکے اوکے سمجھ گیا روحیل ہنستے ہوئے سر جھٹک کر اس کے ساتھ پورچ کی طرف بڑھ گیا چھ ماہ قبل اس نے ایک بہانہ خواب دیکھا تھا اس واحیات ویڈیو کی سی ڈی اس کے گھر پہنچ گئی تھی ارم لانچ میں زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی اور تایا ابا روحیل سب وہاں موجود تھے تب اس نے سوچا تھا کہ روحیل تو امریکہ میں ہے پھر ادھر کیسے آیا مگر اب روحیل ادھر آ گیا تھا اس بھیانک منظر کے سارے کردار یہاں موجود تھے جب وہ ترکی سے واپس آئے گی تو کیا اس کا استقبال اس خواب جیسا ہوگا اس سے آگے وہ کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی استنبول ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی تاکسیم کے مجسمہ آزادی کے پتھروں کا رنگ ٹیولپس کی مہک استقلال جدیسی میں چلتے لوگ سبانجی کی مصنوعی جھیل ہر شے پہلے جیسی تھی بس ڈی جے نہیں تھی اور جہان نہیں تھا مگر ان دونوں کا عکس استنبول کے ہر گلی کوچے اور بوسفورس کے نیلے جھاگ کے ہر بلبلے میں جھلملا رہا تھا اس شہر نے اس کی زندگی بدل دی تھی اور اب اس بدلی ہوئی پوری زندگی میں وہ اس شہر کو بھول نہیں سکتی تھی بیوگدہ کی بندرگاہ سے چند دور وہ پتھروں کے ساحل پہ ایک بڑے پتھر پہ بیٹھی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی میں پڑے پلیٹینیم بینڈ کو گھماتی سمندر کو دیکھ رہی تھی پرسوں جب وہ استمبول آئی تھی تب سے اب تک وہ جہان کا ہر نمبر ملا چکی تھی مگر سب بند تھے وائس میسج اس نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا کیا کہے کیا کرے الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے کلیرنس کے تمام معاملات اس کے توقع سے جلدی حل ہو گئے تھے ویزا اس نے بڑھوا لیا تھا پہلے اسے لگا کہ وہ دیر سے واپس آئی ہے مگر فلسطینی لڑکے اور اسرائیلی اٹالی بھی ابھی گئے نہیں تھے ان کی آج رات کی فلائٹ تھی اور فریڈم پالیسی نے جو دوستی توڑی تھی وہ اب تک جڑنے پائی تھی صبح دلار آنے سے قبل اس نے معتصم کو پھر سے آبایا کے لیے شکریہ کہا تھا وہ جواباً مسکرا کر رہ گیا تھا بلاخر آج شام ان کا ترکی میں یادگار سیمسٹر اختتام پذیر ہو جانا تھا خود اس کا کیا پروگرام تھا وہ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کر پائی تھی جہان لندن میں ہی تھا اور وہ ادھر جا نہیں سکتی تھی اور اس کو لیے بغیر وہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی کیا کرے ایک لہر تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر واپس پلٹ گئی وہ اپنے خیالوں سے چونکی لہر اس کے قریب ایک چھوٹا سا سیپ ڈال گئی تھی اس نے سیپ چننے عرصہ ہوا ترک کر دیا تھا خالی سیپ کھولنے سے بڑی مایوسی کیا ہوگی بھلا مگر نہ جانے کیوں وہ اٹھی اور ذرا آگے جا کر جھکتے ہوئے وہ سیپ اٹھا لیا دائیں پیر پہ زور پڑنے سے اب بھی تکلیف ہوئی تھی سیپ لے کر وہ واپس بڑے پتھر پہ آ بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں اس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا سفید سرمئی سیپ جس پہ بھوری گلابی رگیں سی بنی تھی سیپ گیلا تھا اور ریت کے ذرات بھی اس پہ لگے تھے اس نے پرس سے ٹیشو نکالا سیپ کو اچھی طرح صاف کیا یہاں تک کہ ٹھنڈا سخت خول چمکنے لگا اور پھر وہاں سے اٹھائی پکنک کے لیے دور دور تک ٹولیوں میں بیٹھے سیاحوں سے اسے چھری ملنے کی توقع تھی مگر ایک خونچہ فروش سامنے ہی نظر آ گیا اس کے پاس چاقو تھا حیا نے اس سے چاقو لیا اور وہیں اس کی ریڑھی کے ساتھ کھڑے کھڑے سیپ کاٹا اس نے طے کر لیا تھا کہ یہ اس کی زندگی کا آخری سیپ ہوگا اس میں سے یا تو سفید موتی نکلے گا یا پھر نہیں نکلے گا مگر ان دونوں ممکنات میں سے جو بھی ہو وہ دوبارہ کبھی سیپ نہیں چنے گی اس نے کٹے ہوئے سیپ کے دونوں باہم ملے ٹکڑوں کو آہستہ سے الگ کرتے ہوئے کھولا دھیرے دھیرے دونوں ٹکڑے جدا ہوتے گئے وہ یک ٹک سی کھلی سیپ کو دیکھ رہی تھی تیسرا امکان بھی ہو سکتا تھا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا قریباً آدھ گھنٹے بعد وہ بہارے گل کے سامنے حلیمہ آنٹی کے فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھی تم کہاں چلی گئی تھی ہایا سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے وہ بہت اداسی سے کہہ رہی تھی وہ دونوں آمنے سامنے زمین پہ بیٹھی تھیں بہارے نے سبز فراک کے اوپر گھنگریارے بھورے بالوں کو ہمیشہ کی طرح ہم رنگ پونی میں باندھ رکھا تھا مگر اس کا چہرہ ہمیشہ جیسا نہ تھا تو تم نے اپنا پاسپورٹ کیوں جلایا اس نے جب سے حلیمہ آنٹی سے یہ بات سنی تھی وہ اچھمبے کا شکار ہو گئی تھی تاکہ وہ نیا پاسپورٹ دینے کے لیے میرے پاس آ جائے بہارے نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا حیا نے الجھن سے اسے دیکھا بہارے بہت سمجھدار بہت ذہین بچی تھی مگر اس طرح کی بات کی امید اس نے بہارے سے نہیں کی تھی تمہیں کیوں لگا کہ اس طرح وہ واپس آئے گا وہ اس کے جھکے سر کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی بہارے خاموش رہی بہارے گل تمہیں کس نے کہا کہ ایسا کرنے سے وہ واپس آ جائے گا اب کہ اس نے سر اٹھایا اس کی بھوری سبز آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی سفیر نے کہا تھا کہ ایسا کروں گی تو وہ آ جائے گا اچھا وہ اب کچھ کچھ سمجھنے لگی تھی تو سفیر بے کیوں چاہتے ہیں کہ وہ ادھر آ جائے جبکہ ادھر آنا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے بہارے ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی حیا نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا یہ سفیر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے کیا تمہیں پتہ ہے عبد الرحمن کدھر ہے اور وہ ہچکچائی کیا تمہیں پتہ ہے وہ تمہارا ہاں مجھے سب پتہ ہے اور اب اس بات کا ذکر مت کرو اس نے جلدی سے بہارے کو خاموش کرایا دروازہ کھلا تھا حلیمہ آنٹی کچن تک ہی گئی تھی تم نے کہا تھا ہم مل کر اسے ڈھونڈیں گے بہارے نے بے چینی سے کچھ یاد دلایا وہ ترکی میں نہیں ہے اور ہم اسے نہیں ڈھونڈ سکتے میرے ابا نے اجازت باہر آہٹ ہوئی تو وہ جلدی سے خاموش ہو گئی حلیمہ آنٹی دوائی کے شیشے پکڑے اندر آ رہی تھیں ہمیشہ کی طرح دوپٹہ اوڑے مسکراتا حلیم چہرہ ان کو یقیناً خود بھی نہیں پتا تھا کہ ان کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے کچھ تو تھا جو غلط تھا مجھے نہیں کھانی دوائی بہارے نے برا سا منہ بنایا تو وہ گہری سانس بھر کر رہ گئیں اس کو کل سے بخار ہے پلیز اس کو سرپ پلا دو حیا میں تب تک کچن دیکھ لوں انہوں نے سرپ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے فوراً پکڑ لیا میں پلا دیتی ہوں تھینک یو بیٹا میں تب تک کھانا نکالتی ہوں تم کھانا کھائے بغیر نہیں جاؤ گی مسکرا کر کہتی وہ باہر نکل گئی حیا نے گردن ذرا اونچی کر کے دروازے کی طرف دیکھا جب وہ اوجھل ہو گئی تو بہارے کی طرف مڑی کیا تم نے انہیں نہیں بتایا کہ یہ سب کرنے کو تمہیں سفیر نے کہا تھا ساتھ ہی اس نے چمچ میں بوتل سے جامنی سرپ بھرا بہار نفی میں سر ہلاتے ہوئے منہ کھولا اس نے چمچ اس کے منہ میں رکھا اللہ اللہ میرا منہ کڑوا ہو گیا سیرپ پینے کے بعد وہ چہرے کے زاویے بگاڑے شکایت کرنے لگی تھی